سیدنا عبد الرحمن بن شبل انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تین چیزوں سے منع کیا ہے کوے کے ٹھونگے سے درندے کی طرح ہاتھوں کو بچھانے سے اور اس سے کہ آدمی اونٹ کی طرح مسجد میں ایک جگہ مقرر کر لے حدیث نمبر انیس سو انیس مسند احمد